السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے بہادر سمجھدار ساتھیوں کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی تاریخی قرآنی مزیدار کہانیاں آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک بہادر ہیرو کی کہانی ارے آپ کہیں گے ہیرو تو ہوتا ہی وہ ہے جو بہادر ہوتا ہے ایسا ہی ہے ان کا نام ہے زید بن حارثہ اور زید بن حارثہ صحابی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت زید بن حارثہ کے والد حارثہ یمن کے رہنے والے تھے حضرت زید یمن ہی میں پیدا ہوئے ابھی چھوٹے بچے ہی تھے کہ وہ اپنی اماں کے ساتھ اپنے ننیال گئے یعنی نانا نانی کے گھر راستے میں کچھ ڈاکوؤں نے ان پہ حملہ کیا زید کو ان کی اماں سے چھین لیا اور ایک بازار میں لے جا کر بیچ دیا وہ ایک غلام بن گئے جب وہ بڑے ہوئے تو ان کو لیا حضرت خدیجہ کے بھتیجے حکیم بن حزام نے اور انہیں خرید کر انہوں نے تحفے میں دے دیا اپنی پھپھو کو یعنی کہ ام المومنین حضرت خدیجہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ام المومنین حضرت خدیجہ نے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دے دیا اور یوں حضرت زید بن حارثہ پہنچ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے غلام بن کے اب ادھر ان کے ماں باپ کا یہ حال تھا کہ وہ اپنے بیٹے کی جدائی میں ایک لمحے کے لیے بھی چین سے نہیں بیٹھے تھے اور وہ رات دن بیٹے کے لیے روتے چاروں طرف تلاش کرتے اور افسوس میں مبتلا رہتے اسی طرح کئی سال گزر گئے ایک سال یمن سے کچھ لوگ حج کرنے مکہ آئے انہوں نے جو زید کو دیکھا تو فوراً پہچان لیا کیونکہ وہ سردار کے بیٹے جو تھے یمن جا کر باپ کو بتایا کہ آپ کے بیٹے کو ہم نے مکہ میں دیکھا ہے یہ خبر سنتے ہی حارثہ اپنے بھائی کے ساتھ کچھ سامان لے کر مکے کی طرف روانہ ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور بہت ہی منت سے ماجد کی اور کہا اے عبداللہ کے شریف بیٹے اے عبد المطلب کے شریف پوتے اپنی قوم میں سب سے زیادہ محترم آپ حرم والے ہیں آپ حرم کی نگرانی کرتے ہیں مصیبت میں پھنسے ہوئے لوگوں کی مدد کرتے ہیں قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں ہم آپ کے پاس اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ آپ ہمارے لڑکے کو جو آپ کا غلام ہے آزاد کر دیں اس کے بدلے میں جو چاہے معاوضہ لے لیں حارثہ کی زبان سے جب یہ جملے سنے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم کس کے بارے میں یہ بات کہہ رہے ہو جواب دیا زید کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کا نام سنا تو سوچ میں پڑ گئے انہوں نے زید کو اپنے بیٹے کی طرح پالا تھا اور ان سے بہت محبت کرتے تھے آپ نے حارثہ سے کہا اس کے سوا تمہیں اور کچھ نہیں چاہیے انہوں نے کہا نہیں ہمیں بس اپنا بیٹا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھی بات ہے زید کو بلاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں اگر وہ تمہیں پسند کرے تو تمہارا ہے اگر مجھے پسند کرے تو خدا کی قسم میں ایسا نہیں ہوں کہ جو مجھے پسند کرے میں اسے پسند نہ کروں زید کے باپ حارثہ نے یہ بات مان لی وہ تو زید کو غلام سمجھ رہے تھے اور غلام کی جو حالت اس وقت دنیا نے بنا رکھی تھی اس کو سوچ کے ہی ہر شخص ڈرتا تھا ان کا خیال تھا کہ بیٹا غلامی کی ساری مصیبتوں کو جھیل رہا ہوگا بھوک پیاس مشکل سختی انہیں یہ تھوڑی معلوم تھا کہ زید تو ان کے غلام تھے جو غلاموں کو آقاؤں سے بڑھانے والے اور بہت ہی محبت دینے والے تھے چنانچہ زید کو بلایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تم ان دونوں کو پہچانتے ہو زید نے کہا جی ہاں یہ میرے والد ہیں اور یہ چچا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ساری بات بتائی اور پھر کہا تم یہ بھی جانتے ہو کہ میں کون ہوں تم میرے ساتھ جس طرح رہ رہے ہو یہ بھی تمہیں معلوم ہے اب تمہاری مرضی ہے چاہے مجھے پسند کر لو چاہے اپنے باپ اور چچا کو حضرت زید کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے میں جو نعمت ملی تھی اسے وہ بہت سمجھتے تھے وہ یہ جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں وہ کیا بن رہے ہیں انہوں نے صاف صاف کہہ دیا آپ ہی میرے باپ اور ماں ہیں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ سنا تو ان کے باپ اور چچا حیران رہ گئے تعجب سے بولے بیٹے افسوس تمہیں آزادی باپ چچا اور خاندان پسند نہیں لیکن غلامی پسند ہے زید نے جواب دیا ہاں مجھے اپنے والد آقا میں ایسی خوبیاں نظر آئی ہیں کہ میں ان سے بڑھ کر کسی کو نہیں سمجھتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں حضرت زید کی اس بات سے بہت محبت بڑھ گئی انہوں نے زید کا ہاتھ پکڑا انہیں خوابہ خانہ کعبہ لے گئے اور اعلان فرما دیا زید آج سے میرا بیٹا ہے میں اس کا وارث ہوں گا اور وہ میرا وارث ہوگا اس اعلان سے ہارے اور ان کے بھائی تو بہت خوش ہو گئے اور خوشی خوشی اپنے بیٹے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھوڑ کر یمن چلے گئے اس کے تھوڑے دنوں بعد جب اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی یاد ہے نا جب غار میں حضرت جبرائیل آئے تھے قرآن کریم کی پہلی آیات لے کر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے اسلام پیش کیا تو حضرت خدیجہ ابو بکر اور علی کے ساتھ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فوراً اسلام قبول کر لیا پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ مسلمان ہوئے تو نبی نے اپنے چچا سے اپنے غلام کا بھائی چارہ کرا دیا یعنی کہ حضرت زید اور چچا کو آپس میں بھائی بنا دیا اسلام کی برکت نے حمزہ اور زید کو اتنا قریب کر دیا کہ جب حضرت حمزہ کی باہر جاتے تو جو کچھ کہنا ہوتا زید ہی سے کہہ سن جاتے یہی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دایا ام ایمن اور اپنی چچا زاد بہن زینب کی شادی بھی زید سے کر دی ام ایمن کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو شخص جنتی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہو وہ ان سے نکاح کر لے زید بھلے ایسے موقع کو ہاتھ سے کیوں جانے دیتے فوراً قبول کر لیا حالانکہ ام ایمن عمر میں زید سے کچھ بڑی تھیں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے جب مدینہ گئے تو وہاں کے ایک معزز سردار حضرت اسعید بن جعفر انصاری کو آپ کا اسلامی بھائی بنا دیا اسلام کی پناہ میں آ کر ایک غلام کہاں سے کہاں پہنچتا ہے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور جب کہیں فوج بھیجتے اور اس میں اگر زید ہوتے تو انہی کو سردار بنایا جاتا اس طرح نو بار وہ فوج کے امیر بنائے گئے اور ان کی ماتحتی میں حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم جیسے بزرگ صحابہ بھی ہوتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زید سے بہت محبت کرتے تھے تیر اندازی میں تو مشہور صحابہ بھی زید کے برابر نہ تھے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ حضرت زید نے کوئی تیر چلایا ہو اور اس کا نشانہ چوکا ہو بہادری کا یہ عالم تھا کہ کسی غزے میں کسی جنگ میں پیر پیچھے نہ پڑا آگے ہی آگے جاتے تھے حضور جب مدینہ سے کہیں باہر جاتے تو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جانشین بنا جاتے زید بہت اچھے طریقے سے اپنا کام سر انجام دیتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جنگ موتا ایک اہم جنگوں میں سے تھی اور اس کی فوج میں حضرت ابو بکر عمر جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور بہت سے بڑے بزرگ صحابہ تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سپا سالار زید ہی کو بنایا اس جنگ میں جب زید شہید ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کی وجہ سے رو پڑے اور انتقام کے طور پر دوبارہ فوج ترتیب دی تو زید کے بیٹے اسامہ کو امیر لشکر بنایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عائشہ نے فرمایا اگر زید رضی اللہ عنہ زندہ ہوتے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ہی اپنا جانشین اور خلیفہ بناتے اللہ کی رحمت ہو ان ہیروں پر ہیروں پر اور بزرگوں پر اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق ہو انہی بزرگوں کی زندگی میں اللہ کے رسول کے بعد ہمارے لیے سب سے بڑا نمونہ ہے آج کے لیے اتنا ہی کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ ہر نماز کے بعد اپنے لیے تمام مسلمانوں کے لیے اور پاکستان کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے اللہ حافظ